تین مسائل ہیں ان کے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ مختار کل ہیں اور ایک مسئلہ یہ کہ آپ علم غیب جانتے ہیں اس سے تردید کی گئی کہ میں مختار کل نہیں ہوں اللہ کے میرے پاس نہیں ہے ولا اور میں غیب بھی نہیں جانتا اور تیسرا مسئلہ یہ کہ آپ نور سے بنے ہوئے ہیں کہہ دیا گیا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں اس لیے کہ فرشتہ نور سے بنا ہوا ہوتا ہے لہذا ان تینوں عقائد کا رد کر دیا گیا اس آیت کریمہ کے اندر کہ میرے پاس غیب کے خزانے نہیں اللہ کے خزانے نہیں میں مختار کل نہیں جب میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں کل اقول لکم انی خزائن اللہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں تو آپ مختار کل کیسے ہوئے ولا عالم الغیب میں غیب نہیں جانتا اس سراحت کے باوجود بھی کہ ولا عالم الغیب میں غیب نہیں جانتا توڑ مروڑ کر کے احادیث کو اور آیات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ثابت کرنا کس طرح سے اور ساتھ ساتھ نور ثابت کرنا جبکہ فرشتے نور سے بنے ہوئے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا کہ آپ کہہ دیجیے ولا میں فرشتہ نہیں ہوں میں نے کہتا میں فرشتہ ہوں یعنی آپ نور سے بنے ہوئے نہیں صاحب ان تینوں عقائد کی تردید کر دی گئی بتایا کہ پیغمبر تین چیزیں لے کر آتا ہے الائک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ ایک تو کتاب لے کر آتا ہے اور دوسرے حکم لے کر آتا ہے اور تیسرے نبوت ہوتی ہے یہ کتاب کیا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے جیسے قرآن ہے زبور ہے تورات ہے یہ چیز معلوم والحکم یہ حکم کیا ہے تمام علماء مولانا موجودی کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس کی تفصیلی کرتے ہیں کہ کتاب کے ساتھ ساتھ ہم نے حکم دیا اور حکم کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کا صحیح فہم ایک ہے کتاب ایک ہے کتاب کا صحیح فہم تو ہم نے کتاب دی اور حکم دیا حکم کا مطلب کتاب کو صحیح سمجھنا اس کا صحیح فہم اب بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جس طرح سمجھا ہے اس طرح آپ سمجھیں گے کہ یا اپنی منمانی سے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی گئی حکم دیا گیا یعنی کتاب کا صحیح فہم اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کو سمجھایا اسی طرح سمجھو اور نبوت نبوت بھی کا مطلب یہ کہ اس صحیح ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کتاب کتاب کا صحیح فہم اور کتاب کے اندر جو ہدایت کی بات ہے اس ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرنا یہ نبی تین چیزیں لے کر کے آتا ہے اس کے بعد ایک بات کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ اللہ کے علاوہ ان غیب کی کنجیوں کو کوئی جاننے والا نہیں یہاں تو پیر تک لوہے محفوظ دیکھ لیتے ہیں جبکہ کہا جا رہا ہے کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہے اور یعلم ما فی البر والبحر بر کے اندر کیا ہے بحر کے اندر کیا ہے خشکی کے اندر کیا ہے سمندر کی گہرائیوں میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے اور یہی نہیں کتنی عجیب بات کہی گئی ہے غیب کی کنجیاں اس کے پاس یعلم ما فی بر دریاؤں کے اندر کیا ہے اللہ کو معلوم ہے اور خشکی کے اوپر کیا ہے معلوم ہے یہاں تک کہ کہ جو پتا زمین پر گرتا ہے چاہے وہ سوکھا ہو چاہے تر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے اور وہ کتاب مبین کے اندر موجود ہے کہ ساری چیزیں کتاب مبین کے اندر درج ہیں کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے اب بتائیے کہ اس کائنات کی جو کرونولوجی ہے کرونالوجی سمجھتے تاریخ وار واقعات کا ریکارڈ اس اس کو کو کہتے علم جس کے اندر تاریخ وائز واقعات کا ریکارڈ رکھا جائے ایسے علم کو کرونولوجی کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کائنات کی کرونولوجی ہے اور جب کائنات کی کرونولوجی اس کے پاس ہے تو بتاؤ انسانی زندگی کا ریکارڈ کیسے نہیں رکھ سکتا ہوں پورے کائنات کی کرونالوجی اس کے پاس ہے پھر انسان جو کرتا ہے اس کی حرکتوں کا ریکارڈ کیوں نہیں رکھ سکتا ہوں ضرور رکھ سکتا ہے جہاں تک معاملہ اس بات کا ہے کہ غیب کی کنچیاں کیا اور کسی کے پاس ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے سمجھا جائے کہ غیب کہتے کس کو ہیں غیب کہتے ہیں کسی کو کشف کے ذریعے کوئی بات معلوم ہو جائے کسی کو وہی کے ذریعے کوئی بات معلوم ہو جائے کسی کو الہام کے ذریعے کوئی بات معلوم ہو جائے کسی کو اسباب کے ذریعے کوئی بات معلوم ہو جائے تو اس کو غیب نہیں کہتے گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے جو بات بتائی گی وہ غیر نہیں رہ گئی کوئی آدمی اسباب سے کوئی چیز وہ غیر نہیں ہے مثلا آدمی اس آلے کے ذریعے جس سے یہ پتا لگایا جاتا ہے سونو گرافی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو آپ نے اسباب سے پتا لگایا یہ غیر نہیں ہے غیر کی تاریخ کیا ہے جو چیز وہی کے ذریعے معلوم ہو جائے وہ غیر نہیں جو چیز الہام کے ذریعے معلوم ہو جائے وہ غیر نہیں جو چیز کشف کے ذریعے معلوم ہو جائے وہ غیر نہیں اور جو اسباب کے ذریعے معلوم ہو جائے وہ غیر نہیں لہذا اگر کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ کے اندر کیا ہے تو اسباب کے ذریعے علم علم علم ہوا یہ یہ نہیں مشاہدہ ہے غیر نہیں ہے مشاہدہ ہے اور اسی طرح محکمہ موسمیات جو اعلان کرتا ہے خبر دیتا ہے کہ آج یا کل فلاں ٹائم کے اندر رات کے فلاں وقت کے اندر اتنی بارش ہوگی در حقیقت وقت خبر دیتا ہے جب بارش کا مادہ ظاہر ہو چکا ہوتا ہے سبق موجود ہوتا ہے محکمہ موسمیات نہیں بتا سکتا کہ دو مہینے بعد فلاں جگہ پر کتنی بارش ہوگی اس وقت محکمہ موسمیات خبر دیتا ہے جب بارش کا مادہ ظاہر ہو جاتا ہے تب خبر دیتا ہے اور وہ بھی سمبھاونا کا لفظ استعمال کرتا ہے یقین کا لفظ استعمال نہیں کرتا اتنی بارش برسنے کی سمبھاونا ہے یقین نہیں ہے اور یہ علم یقینی صرف اللہ تبار تعالیٰ کے پاس ہے تو غیب کا مطلب پہلے سمجھو لہٰذا اگر غیب کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ وہی سوال کریں گے کہ سونوگرافی سے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ پیٹ میں لڑکی ہے لڑکا ہے سونوگرافی استعمال کر کے لڑکی لڑکا معلوم کرنا یہ مشاہدہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ بغیر اسباب کے جانتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے لڑکی ہے لڑکا ہے بغیر اسباب کے بتا دو یقینی طور پر کہ پیٹ میں کیا ہے وہ تو اسباب کے ذریعے آپ بتا رہے ہیں وہ غیب نہیں مشاہدہ ہے غیب کی کنجی اللہ کے پاس ہے یہ بات ثابت ہو کر کے ہمارے سامنے آئی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جو اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے ان بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے یہ واقعہ بتاتا ہے کہ کام جو ہے اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے کام اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے یہ نہیں کہ بیٹا بے نمازی ہے رات میں دیر سے آیا اور جناب علی آ کر سو گیا باپ تو اٹھ کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہے کوئی صاحب کہہ رہے کہ بیٹے کو بھی جگاتے چلو ادھر رات میں دیر سے آئے ذرا سونے دو اور اس کے بعد ادھر ادھر جاتے ہیں بیچارے لوگوں کو نمازیں سکھاتے رہتے ہیں لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے رہتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھیے دین و ایمان کی باتیں ہوں گی گھر سے شروع کرو گھر سے شروع کرو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے کے اوپر چلو پانچ سی رشی رت اپنے اقربا کو اور اپنے قریبی لوگوں کو پہلے دعوت اسلام دو اس کے بعد پھر آگے بڑھو کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً اٹھارہ پیغمبروں کے نام لیے اور ان کی ضروریات بتائی ہیں اور سب کے ذکر کے بعد کہا کہ اگر یہ لوگ شرک کرتے تو ان کے سارے عمل ہفت ہو جاتے بتاؤ انبیاء کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ شرک کرے تو ان کے سارے عمل خراب اور یہاں شرک کی دلدل میں ملوث ہے پھر بھی امید لگائے ہوئے ہیں کہ بخشوانے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا ایک وکیل صاحب ہے بےچارے وہ کہتے ہیں ہم زیادہ مغز باری نہیں کرتے زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتے ارے ڈیپ میں کیا جانا ہے قرآن میں ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کے مسائل احکام بالکل کھلے ہوئے ہیں آپ کو ڈیپ میں جانے کی ہاں وکالت کے مسائل میں ڈیپ میں جائیں گے آپ وکالت کے مسئلے میں توفیق ہو رہی ہے کہ آپ ڈیپ میں جا رہے ہیں لیکن دین کے معاملے میں اللہ تمہیں توفیق نہیں دے رہا ہے کہ ڈیپ میں جاؤ اور ویسے بھی قرآن اور احادیث کے تعلق سے ڈیپ میں جانے کی کیا ضرورت ہے سارے احکامات واضح ہیں لہٰذا جو آدمی یہ کہے مجھے ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں غلط بات کہتا ہے کیا چیز ڈیپ دوست کھلے ہوئے احکامات ہیں مجھے ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ڈیپ میں جاؤ گے تو گمراہ ہو جائے گا چار ڈیپ میں جانا صاف صاف احکامات ہیں قرآن حدیث سنو اور عمل کرو دیکھو اور عمل کرو اس میں ڈیپ کیا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ولا تصب الدین سب اللہ بغیر دیکھو مشرقین کے معبودوں کو برا بھلا نہ کرو نتیجہ کیا ہوگا یہ الٹا مجھے گالیاں دیں گے الٹا مجھے گالیاں دیں گے لہٰذا جہاں تک میرا خیال یہ ہے یہ کہنا کہ خواجہ کا مطلب ہجڑا ہوتا ہے پتن بلند نہیں کہنا چاہیے قرآن کے خلاف ولا تصب الب دیکھو ایک ہے باطل کی تردید کرنا اور ایک ہے ذاتیات نکالنا دونوں میں فرق ہے یہ ہے ذاتیات نکالنا اور ایک ہے باطل کے اوپر تنقید کرنا باطل کے اوپر تنقید آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طریقے کے بال رکھے ہیں تین طریقے کے بال ایک تو لما ایک جمع ایک وفرا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بال گردن سے نیچے نہیں گئے آپ کے بال کی جو تین قسمیں تھیں وفرا لما اور جمعہ ان تین طریقے سے آپ آپ نے بال بال رکھے لیکن کے کندھے سے نیچے نہیں گئے لہذا کندھے سے نیچے اگر کوئی بال رکھتا ہے تو یہ خلاف سنت ہے اس طرح آپ تردید کر سکتے ہیں یہ باتی کے اوپر تنقید ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ وہ ہجڑا ہے خواتا کا مطلب ہجڑا ہوتا ہے غلط ہے اس لیے کہ الٹ کر کے وہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دینے لگیں گے اب آپ یہ کہیں گے وہ معبودوں کو گالیاں کیسے دینے لگیں گے وہ تو مسلمان ہیں اللہ کو گالی دے ہی نہیں سکتے دکھاؤں میں آپ کو دکھاؤں میں آپ کو گالیاں کیسے دیتے ہیں اللہ کو دکھا دیکھتے ہیں تمہارا خدا رنڈیوں کی طرح زنا نہیں کرائے ورنہ دیوبند کی چکلے والی اب اس پر ہنسیں گی کہ تو نکھٹو ہمارے برابر بھی نہیں ہو سکا دیکھو ٹھیک ہے خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں خدا کے بارے میں یار حضرت کیا فال ہے اور کہاں لکھا ہے یہ یہ سبحان الصبوح نام یہ کتاب کے اندر ہے تو مسلمان ہے تو کیا ہوا برا بھلا نہ کہا جائے ان کے معبودوں کو ورنہ وہ مجھے گالیاں رکھنے لگیں گے جیسے اس کتاب کے اندر الٹا اللہ تبارک تعالیٰ کو گالیاں لوگ دینے لگے لہٰذا ان کے معبودوں کے ذاتیات کے اوپر تنقید مت اور باطل کے اوپر تنقید کر سکتے ہو ذاتیات کے اوپر تنقید کرنا منع ہے تصب سب نہیں رو اللہ اور اس کے بعد آخری آ کے کہی جا رہی ہے کہ جب آدمی کی کھوپڑی الٹ جائے تو ہر چیز الٹی ہی سوچتا ہے وہ نکل جاتا ہوں آپ اس کے ذہنوں کو الٹ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے ذہن الٹ گیا تو آدمی کی آنکھ الٹ گئی اس لیے کہ پہلے ذہن کے الٹنے کا تذکرہ کیا جائے اس کے بعد افسار ہے وہ نقلب افسارم آدمی کا جب ذہن الٹ جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی الٹ جاتی ہیں آدمی جب الٹی کھوپڑی والا ہو جاتا ہے تو پھر اسے دکھائی ہر چیز الٹی دیتی ہے اور اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو جو آدمی کٹ ہجتی کے لیے بحث کرتا ہے اور تمہاری بات سنتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں کرتا حق بات سنو تو کٹ حجتی کے طور پر نہیں بحث کرنے کے طور پر نہیں بلکہ حق بات کو سنو بحث کرو قبول حق کے لیے اگر آدمی کٹ حجتی کے لیے بحث کرتا ہے قبول حق کے لیے نہیں تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایسے آدمی کو ہدایت نصیب نہیں کرتا یہ اس بارے کا جسٹ تھا جو آپ کی سراد کے سامنے پیش کیا گیا اللہ ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کے طور پہ قطع حضرات گرامی آٹھواں پارہ ابھی آپ نے سماعت کیا پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ ضد ہٹ دھرمی تعصب عصبیت اور نقصانیت کی بنا پر حق کو قبول نہ کرنے کا ذہنی فیصلہ کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی سنت جاریہ کے مطابق ہدایت نہیں ملتی ہدایت ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ نعمت اسی آدمی کو ملتی ہے جو اس نعمت کا جویا ہو اس نعمت کا متلاشی ہو بتایا گیا کہ ایسے لوگ فساد ذہن کے ایسے مرحلے میں ہوتے ہیں کہ اگر یہ آسمان سے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لیں یا مردوں کو بولتے ہوئے سن لیں تب بھی ماننے لائیں گے کل الْمَوْتَى آسمان سے فرشتے نازل ہو جائیں اور انہیں یہ دیکھیں تو کل مردے ان سے بات کریں تب یہ ایمان لانے والے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی میں یا جس شہر میں کسی نبی کو بھیجا جاتا ہے یا کوئی دائی پہنچتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ دائی نبوت کی صحیح ترجمانی کر رہا ہو تو ہمارا قانون یہ ہے کہ وہاں شیاتین انس اور شیاتین جن کو ان کی مخالفت میں کھڑا کر دیتے ہیں اور مخالفت اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ دائی جو کہہ رہا ہے بالکل حق کہہ رہا ہے گویا کہ حق بات کا ایک معیار یہ ہے کہ اس کی مخالفت ضرور ہوتی ہے جس دعوت کی مخالفت نہ ہو نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ وہ دعوت صحیح طریقے سے دی جا رہی ہے یا نہیں یا اس دعوت کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے اور یہ لوگ جو دعوت کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں یہ طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں دو حرکتیں یہاں بتائی گئی ہیں یو ہی باظم الا قولی غرورا کہ یہ لوگ شوشے چھوڑتے ہیں بعض لوگوں نے ترجمہ کیا پوڑیا چھوڑتے ہیں تو پڑیا چھوڑنا ایک بھونڈی سی تعبیر ہے اور قرآن حکیم کے کسی لفظ کا اتنا بھونڈا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے شوشے چھوڑتے ہیں کیا شوشے چھوڑتے ہیں ایک شوشا یہی بتایا گیا کہ ارے مردوں کو حرام قرار دے دیا گیا یعنی مردہ جانور مردہ جانور حرام قرار دے دیا گیا عجیب بات ہے جب ہم مارے تو حلال اور جب اللہ مارتے تو حرام یہ شوشا نہیں ہے جانور اگر مر جائے اپنی طبعی موت سے تو اسے میتا کہا گیا ہے اور قرآن حکیم نے بتایا ہے کہ اس جانور کا کھانا حرام ہے اس لیے کہ یہ میتا ہے اور مردہ ہے ہاں جس جانور کو تم زبا کر کے کھاؤ اللہ کا نام لے کر زبا کرو ایسے جانور کا کھانا حلال ہے تو شوشا یہ چھوڑا گیا کہہ رہے عجیب بات ہے کہ ہم مارے تو حلال اور اسی جانور کو اللہ مار دے تو حرام یہ بات سمجھ میں نہیں آئی حالانکہ اگر غور کرتے تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ وہ جانور جو مر گیا ہے وہ ہمارے لیے اس وجہ سے ناقابل استعمال ہے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے اس وجہ سے حرام ہے اور دوسرے اس میں انسانی جسم کے لیے نقصانات ہیں اس لیے کہ خون اندر کا اندر رک گیا ہے اب اگر اس گوشت کو انسان استعمال کرتا ہے تو طرح طرح کی بیماریوں میں ملوت ہو جانے کا خطرہ ہے اور جس جانور کو تم مارتے ہو ایک تو تم میرا نام لے کر کے اسے ذبح کرتے ہو اور دوسرے تمہارے جسم کو نقصان پہنچانے والا جو مادہ ہے خون وہ باہر نکل جاتا ہے تو میرا نام لینے کی وجہ سے اور نقصان دہ چیز کے نکل جانے کی وجہ سے یہ جانور ہلاک ہے ہمارے کسی عالم نے جواب دیا تھا اس کا کہ آدمی قدرتی طور پر جو پانی نکالتا ہے اللہ جس پانی کو نکالتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے نہیں اللہ جس پانی کو نکالتا ہے وہ ناپاک ہے اور ہم ہینڈ پائپ کے ذریعے جو پانی نکالے وہ پاک ہوتا ہے تو اللہ جس پانی کو نکال رہا ہے وہ تو ناپاک ہے جسے پیشاب کہتے ہیں اور جس پانی کو ہم زمین سے نکال لیتے ہیں وہ پانی ہمارے لیے پاک ہے تو حیثیتوں کے فرق سے ایک چیز جائز ہو جاتی ہے اور ایک چیز ناجائز ہو جاتی ہے تو یہ ہے شوچا چھوڑنا شوشا چھوڑنا تو یہ تو شوشا مشرقین کا تھا اور اس طریقے کے ذہنیت رکھنے والے لوگ مسلمانوں میں بھی موجود ہیں وہ اہل حق کے خلاف شوشے چھوڑا کرتے ہیں مثلا ابھی جلد ہی ایک شوشا ویسے تو شوشے چھوڑتے ہی رہتے ہیں ایک شوشا ابھی سننے میں آیا کہ چھوڑا گیا ہے شوشا کیا ہے کہ تم لوگ بخاری بخاری بخاری بہت رٹتے ہو اور بخاری شریف میں تراویح اور تحجد کا جہاں بیان ہے وہاں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت پڑھتے تھے اتنی لمبی پڑھتے تھے مت پوچھ کی اس کی لمبائی کیا ہوتی تھی مت پوچھ کی کتنی حسین ہوتی تھی وہ رکعت تو یہاں حکم ہے کہ چار رکعت پڑھتے تھے تم دو دو کیوں پڑھتے ہو یہ ہے شوشا حدیث میں یوسلی اربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت پڑھتے تھے اور مت پوچھ کہ کتنی لمبی ہوتی تھی یہ چار رکاتیں اور مت پوچھ کہ کتنی حسین ہوتی تھی یہ رکاتیں تو یہاں چار رکاتیں پڑھنے کی بات کہی جا رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرما رہی ہے اور تم دو دو کر کے پڑھتے ہو یہ ابھی شوشہ سننے میں آیا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو ہی لیکن چار رکعت کے بعد چونکہ دو دو کر کے جو رکاتے آپ پڑھتے تھے اس میں ہم لوگوں کی طرح قرآن حکیم کو جلدی جلدی نہیں پڑھا جاتا تھا اور اتنا مختصر نہیں پڑھا جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑھتے تھے اور آپ کے تحجد کا یہ بیان ہے جماعت کے ساتھ نماز کا بیان نہیں ہے اور جب آدمی اکیلے پڑھ رہا ہو تو کتنا بھی پڑھے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج متحرہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے میں بھی آپ کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی نماز پڑھی اور اس کے بعد جب آپ نے رکو کیا تو رکو بڑا لمبا تھا میں تو پریشان ہو گئی جب نماز ختم ہوئی تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے فرما رہی ہیں کہ آپ نے رکو اتنا لمبا کر دیا تھا کہ مجھے اندیشہ ہو گیا تھا کہ میری نقصیر نہ پھوٹ جائے مزہ کیا انہوں نے کہ آپ نے رکو اتنا لمبا کر لیا تھا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں میری نقصیر نہ پھوٹ جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رکو کتنا لمبا ہوتا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدل میں کھڑا ہو گیا سورہ بقرہ ختم ہوئی ڈھائی پارے کی سورہ آل عمران ختم ہونے کو ہے میں پریشان ہوں کہ یہ قیام رکو میں کب ہوگا آپ قیام سے رکو میں کب جائیں گے اور جیسے تیسے کر کے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تحجد کی نماز پوری کی گھر میں نماز ہو رہی تھی بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ نماز میں شریک تھا نماز کے دوران یہ ایک برا خیال میرے دل میں آ گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا برا خیال تیرے دل میں آ گیا تھا چھوٹے تھے بچے تھے کہا کہ کیا برا خیال تیرے دل میں آ گیا تھا کہا کہ دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں وہاں سے پھوٹ لوں آپ کو اکیلا چھوڑ دوں تو اتنی لمبی ہوتی تھی آپ کی نمازیں تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ چار رکعت آپ پڑھتے تھے دو دو کر کے پڑھتے تھے چار رکعتوں پر آپ بیٹھتے تھے مت پوچھ کیے چاروں رکعتیں جس کے بعد آپ بیٹھتے تھے کتنی لمبی ہوتی تھی یہ مطلب حدیث کا اور خامخوا شوجا چھوڑ دیا گیا بھائی حدیث سمجھنے کا ایک اصول ہے ایک طریقہ ہے دو دو کر کے آپ چار رکعت پڑھتے تھے اور اس کے بعد آپ بیٹھ جاتے تھے انہی چار رکعتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کتنی لمبی ہوتی تھی یہ چار رکعتیں اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ چار ایک ساتھ پڑھتے تھے اور آگے یہ کہا گیا کہ یہ مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ چکنی چپڑی باتیں بھی بناتے ہیں ایک تو شوشے چھوڑتے ہیں اور دوسرے چکنی چپڑی باتیں بناتے ہیں چکنی چپڑی باتیں بنانے کا کیا طریقہ ہے سارے مذہب سچے ہیں سارے مذہب سچے ہیں حقیقت تمام مذاہب میں مشترک ہے منزل ایک ہے راستے کئی ہیں کسی بھی راستے سے آدمی جائے ایک ہی منزل پر پہنچے گا اللہ تک پہنچے گا یہ چکنی چپڑی باتیں اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ چاروں لوگ برحق ہیں کسی ایک کو پکڑ لو نجات کے لیے کافی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے راستے صحیح ہیں کسی راستے سے پہنچو منزل ایک ہے یہ کہتے ہیں چاروں راستے صحیح ہے کسی بھی راستے سے چلو منزل ہوئی ان کے استدلال میں اور مشرقین کے استدلال میں کوئی فرق نہیں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں سارے راستے صحیح ہیں کسی بھی راستے سے آدمی جائے تو منزل مقصود تک پہنچ جائے گا یہ سارے راستے تو نہیں کہتے بلکہ چار راستے کہتے ہیں کہ یہ چاروں راستے صحیح ہیں ان میں سے ایک راستہ پکڑو گے تو منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے یہ القول ہے چکنی چپڑی باتیں ہیں اور یہ شیاتی انس کرتے ہیں اور شیاتی جن کرتے ہیں انسانوں میں کے شیطان اور جنوں میں کے شیطان مزید چکنی چپڑی باتیں کیا کرتے ہیں تحدید نسل کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو یہ نعرہ ہے تیسرا ابھی نہیں چوتھا کبھی نہیں اس طریقے کی چکنی چپڑی باتیں اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ مذہب افیون ہے مذہب افیون ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ مذہب ایک ذاتی معاملہ ہے پرائیویٹ لائف سے اس کا تعلق ہے اجتماعی زندگی اس اس کا کا کوئی تعلق نہیں تو اس طریقے کی جو باتیں ہیں یہ زخرف القول ہیں اور یہ زخرف القول یعنی چکنی چپڑی باتیں اس کے موجب شیاتی انس ہیں اور جن ہے اس کے بعد یہ کہا گیا مما اکثر الناس چول حرست بمؤمنین اے ہمارے حبیب ہم آپ کے دل کے حال کو جانتے ہیں آپ کی تمنا یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں مومن ہو جائیں لیکن آپ کی تمنا کے مطابق آپ کی آرزو کے مطابق اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے مما اکثر ولو حرست بے مومنین آپ کی خواہش کے مطابق اکثر لوگ مومن ہونے والے نہیں ہیں یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اکثریت ہمیشہ غیر مسلموں کی رہی ہے اور بے ایمانوں کی رہی ہے اور حق والے ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی جو تمنا کرے ضروری نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پوری کر دے اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ حق اور باطل کا معیار دلائل اور براہین ہے اکثریت اور اقلیت نہیں ہے حق اور باطل کی کسوٹی حق اور باطل کا معیار دلائل اور براہین ہے اقلیت اور اکثریت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر حق اقلیت کے پاس ہے تو یہ حق کے اوپر ہے اور اگر دلائل و براہین اکثریت کے پاس ہے تو حق ان کے ساتھ ہے دلائل اگر براہین اگر ساتھ میں ہے اقلیت کے تو اقلیت حق پر اور اگر دلائل اور براہین ساتھ میں ہے اکثریت کے تو اکثریت حق پر زیادہ تعداد میں ہونا یہ حق کا معیار نہیں ہے حق کی کسوٹی نہیں ہے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں اس وجہ سے ہم حق پر ہیں نہیں بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ دلائل اور براہین کس کے ساتھ ہیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنا کس کا شیوا ہے وہ دیکھا جائے گا فیصلہ حق اور باطل کا دلائل سے ہوگا اکثریت اور اقلیت سے نہیں اللہ فرما رہا ہے اے ہمارے حبیب آپ اگر کثرت کی اتباع کریں گے کہ بہت سارے لوگ ایک طرف اب لاہو میں آپ کو گمراہ کر دیں گے یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ کثرت ہمیشہ دنیا کی تاریخ میں ہر دور کے اندر بے ایمانوں کی رہی ہے جن کے پاس ایمان نہیں تھا اور اقلیت کے اندر ہمیشہ حق والے رہیں حق ہمیشہ بہت مختصر رہا ہے تھوڑا رہا ہے اور چلو اگر حق اور باطل کا معیار اکثریت ہی ہے تو صرف ایک مسئلے میں ووٹنگ کرا لیتے ہیں سینے پر نیت باندھنا تمہاری عورتیں بھی ڈالیں گی ہمارے حق میں ووٹ اس لیے کہ ان کے ہاں نیت جو ہے مرد ناف کے نیچے باندھیں گے اور عورتیں سینے پر باندھیں گی آؤ ووٹنگ کرا لو ایک ہی مسئلے میں ہار جاؤ گے اس لیے کہ تمہاری عورتیں بھی اس مسئلے میں ہمارا ساتھ دیں گی اور ہمارے بیلٹ باکسز بھر جائیں گے ووٹنگ سے اور تم ہار جاؤ گے ایک ہی مسئلے کے اندر چیت ہو جاؤ گے اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ حق اور باطل کا معیار دلائل و براہیم نہیں ہے اکثریت ہے تو آؤ اس پر بھی ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور کر کے دیکھ لو ایک ہی چیز کے اندر شکست خوردہ ہو جاؤ گے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جس جانور پر جان بوجھ کر کے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو سب کرتے وقت ایسے جانور کا کھانا حرام ہاں ایسا جانور جس کے ذبح کرنے کے بارے میں التباس ہو التباس کا مطلب اللہ کا نام لیا ہوگا اس نے یا نہیں لیا ہوگا مسلمان ہے ذبح کرنے والا لیکن ابھی ابھی حال ہی میں اسلام کے اندر آیا ہوا ہے ذبح اس نے کیا ہے اب التباس ہے اس نے بسم اللہ پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا تو ایسے جانور کے اوپر جب اس کا گوشت آ جائے تو پکا کر کے بسم اللہ کر کے کھا لو بخاری میں باب و کے اندر ایک حدیث آئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس دیہاتی لوگ جو ابھی ابھی اسلام کے اندر آئے ہیں یہ گوشت لا کر کے دیتے ہیں اب نئے نئے اسلام کے اندر آتے ہیں اب نئے نئے اسلام میں آنے والے لوگ ذرا ابھی چونکہ اسلام کے اوپر پکے نہیں ہوئے ہو سکتا ہے کہ یہ بسم اللہ نہ پڑھے ہوں شک ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمو انتم وہ بولو بسم اللہ پڑھ لو اور کھاؤ تو اگر کسی زبیے کے اندر التباس ہو جائے تو پھر اس کا کھانا جائز ہے لیکن کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو اس گوشت کے اوپر اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ اگر کوئی منڈی مسلمان قصابوں کی ہو اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ جاہل ہیں ان پڑھ ہیں ہو سکتا ہے بسم اللہ پڑھا ہو یا نہ انہوں نے پڑھا ہو لیکن وہ دکانیں مسلمان قصبوں کی ہوں تو گوشت پکا کر کے کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو التباس ختم ہو جائے گا سمو انتم و کلو جیسا کہ یہ حدیث بخاری میں بابو زبیت العراب کے اندر ہے اور اگر آمدن چھوڑ دیا گیا ہو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا گیا ہو تو اس جانور کا کھانا حرام ہو یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ کا جالنا کہ جب کسی بستی کے اندر کوئی دعوت اٹھتی ہے تو مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ اور بطور خاص سرغنا لوگ اس دعوت کی مخالفت پر اتارو ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی سازشیں اور طرح طرح کے طریقے استعمال کرتے ہیں رات و دن سازشوں میں لگا دیتے ہیں اکابر مجرم یہاں بڑے بڑے مجرم لوگ یعنی بستی کے سرگنا لوگ شہر کے سرگنا لوگ اس دعوت کو اپنے مفاد کے خلاف دیکھ کر کے اس اس کی مخالفت ہو جاتے کہ اگر ہم لوگوں نے دعوت کو روکا نہیں تو پھر ہماری گدی خطرے میں ہے لہذا اس دعوت کی کھل کر مخالفت کرو کمپلین کر دو اور حکومت کی طرف سے قاسمی کی زبان پر پابندی لگا دی جائے زبان پر پابندی لگا دی جائے اکبر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں اچھی بات کہی ہوتی ہے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں تو یہ قانون رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر زمانے میں کہ جہاں بھی کوئی دعوت حق اٹھتی ہے اس گاؤں کے اور اس بستی کے سرغنا اور لیڈر لوگ اس دعوت کو اپنے مفاد کے خلاف دیکھ کر کے اس دعوت کی مخالفت کرنے لگتے ہیں اور طرح طرح کی سازشیں اور شاطرانہ چالیں چلنے لگتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا کہ اے جنوں اور انس انسانوں کی جماعت کیا تم میں سے تمہارے اندر رسول نہیں آئے اس سے ایک شبہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں تو رسول آئے بہت سارے کیا جنوں میں بھی انہی میں سے رسول آئے جنوں میں بھی رسول گئے ہیں انہی میں سے جواب اس کا یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کے معاملے میں نبوت اور رسالت کے معاملے میں جنات انسان کتابیں ہیں ہاں نبیوں سے احکامات سیکھ کر کے منظرین اور ہادی لوگ اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں جنوں کے کہ ہم نے یہ یہ بات سنی ہے انسان پیغمبر سے جیسے کہ انسانوں کا وہ پیغمبر ہے ہمارا بھی پیغمبر ہے اور یہ یہ باتیں تمہیں بتاتا ہے تو گویا کہ انسان ہی کے اندر رسول آئے جنوں میں رسول نہیں آئے نبوت اور رسالت کے معاملے میں جنات ہمیشہ انسان کے تابے رہے ہیں یہ اس شبہ کا جواب ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مشرقین کی کچھ رسمیں بیان کی ہیں کچھ رسمیں تو یہ اپنے زام کے مطابق ایجاد کیے ہوئے تھے اور کچھ رسمیں انہوں نے توہم پرستی کی بنا پر ایجاد کر لی تھی ایک رسم بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی کہ یہ اپنی پیداوار یعنی زمینی پیداوار اور اپنے مویشی جو ان کے جانور ہوتے تھے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیتے تھے اللہ کے لیے اور ایک حصہ مخصوص کر دیتے تھے پیداوار کا اور مویشیوں کا اپنے بتوں کے لیے کہ اتنا بتوں کے لیے اور اتنا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے لیکن کسی حادثے سے اگر اللہ کا حصہ کم ہو جاتا تو پھر بتوں کے حصے سے اس کی تلافی نہیں ہوتی تھی لیکن اگر کسی حادثے سے بتوں کا حصہ اگر متاثر ہو جاتا تھا تو اللہ کے حصے میں سے بتوں کے حصے کی تلافی کی جاتی تھی عجیب بات تھی کہ اگر بتوں کے حصے کے اندر کوئی گڑبڑی ہوتی تھی تو اللہ کے حصے میں سے لے کر کے بتوں کے حصے میں ڈال دیا جاتا تھا اور اللہ کا حصہ اگر متاثر ہوتا تھا تو بتوں کے حصے میں سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حصے کی تلافی نہیں کی جاتی تھی اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایسا کیوں کر رہے تو کہتے تھے اللہ تو بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ فرماتا ہے کہ کتنی غلط تقسیم ہے کتنی غلط تقسیم ہے یہ ہمارے حصے میں سے نکال کر کے بتوں کے حصے میں ڈال سکتے ہو لیکن اگر ہمارا حصہ متاثر ہو جائے تو بتوں کا نقصان نہیں ہونے دیتے اچھا یہ اللہ کے لیے جو حصہ مخصوص کرتے تھے کس لیے ہوتا تھا غریبوں میں بانٹ دیتے تھے خیرات کر دیتے تھے تھے کر دیتے مشرقین اور جو بتوں کے نام پر مقررہ حصہ ہوتا تھا وہ پجاری لوگ اور دیول کے جو مجاور ہوتے تھے وہ لے لیتے تھے آج کل کی نظروں کا وہی حال ہے غیر اللہ کے نام پر جو کچھ چڑھایا جاتا ہے قبروں کے اوپر قبر والے پر تو کچھ ملنے والا نہیں چادر مجاور لوگ لے گئے مٹھائیاں مجاور لوگ لے گئے اور کچھ آئٹمس جو آئے مجاور لے گئے بابا کو کیا ملا کچھ نہیں ایسے ہی جو بتوں کے حصے مقرر کیے جاتے تھے بتوں کے وہ حصے مجاور اڑاتے تھے اور بڑے بڑے مکانات بنا رکھے تھے انہوں نے اس لیے کہ نظر و نیاز کے پیسے کافی مقدار میں انہیں ملا کرتے تھے اس وجہ سے ان کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی اور ایسے لوگ جو قبروں کو تجارت بنا لیتے ہیں ان کی زندگی دنیا کی بڑی کامیاب گزرتی ہے اور آخرت کے اندر تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا کتنا برا حال ہونے والا ہے اس کے بعد ان کی ایک اور حرکت بیان کی گئی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ پیداوار کا یہ حصہ اور مویشیوں کا یہ حصہ ممنوع ہے اس کو صرف وہی کھا سکتے ہیں جس کو ہم لوگ کہیں من نشاؤ بے ضرور اپنے گمان کے مطابق وہ یہ کہتے تھے کوئی کتابی بات نہیں تھی بلکہ یہ کہتے تھے اپنے گمان کے مطابق قرآن حکم کہتا ہے بس اپنے خیال سے منمانی بات ان کا گمان ان کا زام کہ یہ چیز یہ مویشی پیداوار کا یہ حصہ لایتا محا اللہ نشا وہی کھائے گا جس کے ہم کھانے کے لیے کہیں جیسے ہوتا نہیں یہ کچھ مزار مخصوص ہیں کہ خالی عورتیں جائیں خالی عورتیں جائیں اب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی اس قبر کے اوپر عورتیں ہی کیوں جائیں تو کہیں گے اس لیے کہ وہ عورت کی قبر ہے کوئی بھی ہے فٹافٹ کام ہوتا ہے وہاں اس وجہ سے عورتیں ہی جائیں وہاں تو جواب اس کا آپ اس طرح دیں گے کہ بھائی قبرستان میں تو عام جانے کی اجازت ہے جہاں عورتیں بھی مدفون ہیں اور مرد بھی مدفون ہیں وہاں کیوں ممانعت نہیں کرتے تو بغلیں جھانکیں گے تو گویا کہ انہوں نے وہاں پر مردوں کا جانا جو ممنوع قرار دیا ہے وہ اپنے زام کے مطابق قرآن حکیم نے انسانی نفز کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے انسانی نفس کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا کہاں گڑبڑی کرتی ہے فطرت اللہ تبارک تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے تو اپنے زام کے مطابق ایسا کرتے تھے وہ کہ یہ کھانا فلاں صاحب ہی کھائے عورتیں ہی کھائیں گی خالی یہ کھانا صرف مرد ہی کھائیں گے یہ کھانا بہت چھپا کر کے کھایا جائے جیسے رجب کے کنڈے وغیرہ ہیں اپنے زام کے مطابق اس پر اللہ تبارک نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور اس کے بعد ان کا تیسرا طریقہ تب ہم پرستی پر جو مبنی ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہتے تھے کہ جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر یہ زندہ پیدا ہوا تو صرف مرد کھائیں گے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ خَالِصَةٌ ہمارے مردوں کے لیے خاص خالی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے جانور کے پیٹ سے زندہ تو صرف مرد کھائیں گے وہی یقم فہم فی شرکا اگر اس جانور کے سے پیٹ سے مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے مرد بھی کھا سکتے زندہ ہو تو صرف مرد کے لیے اور اگر مردہ ہو تو عورتیں اور مرد دونوں کھا سکتے ہیں پوچھا گیا دلیل کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل بولی تو کچھ نہیں ہے بس بیزام ہی ہمارا گمان ہے یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی کبھی کبھی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کتاب پیش کی جاتی ہے تو اس کے مقابل میں رواج دکھایا جاتا ہے جب کتاب پیش کی جاتی ہے تو اس کے مقابل میں رواج دکھایا جاتا ہے اب بتائیے کتاب معتبر ہے یا رواج جیسے کہا جاتا ہے پوریا چھوڑتے ہیں کیا شوشا چھوڑتے ہیں کہتے ہیں کہ ولیمہ کہتے ہیں نا کہ زید کا ولیمہ ہے زید کا عقیقہ ہے تو ایسا کہنے سے وہ جانور حرام نہیں ہوا زید کا عقیقہ جانور منسوب ہو گیا زید کی طرف کہ یہ زید کا عقیقہ ہے زید کی طرف سے قربانی ہوگی اس کی یہ زید کے ولیمے کے لیے جانور ہے تو زید کی طرف منسوب ہوا وہ جانور تو حرام نہیں ہوا اور ہم کہتے کہ گیارہویں شریف کا جو ہے بکرا ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا بکرا ہے تو حرام ہو گیا کیسے حرام ہو گیا تو جواب اس کا یہ دیا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اولم ولو بشاتن ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری سے تو ولیمے کا تو حکم ہے اب یہ گیارہویں شریف کا حکم کہاں سے آیا کہتے ہیں رواج ہے تو گویا کہ کتاب کے مقابلے میں تمہارا رواج چلنے والا ہے کیا کتاب کے مقابلے میں رواج پیش کرتے ہو اور جہاں تک عقیقے کا معاملہ ہے حدیثیں موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو ساتویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے حکم ہے عقیقے کا اب عقیقے کے مقابلے میں تم گیارہویں شریف لاؤ گے تو کیسے چلے گا گیارہویں شریف کا حکم کدھر ہے گیارہویں شریف رواج ہے اور یہ عقیقہ اور ولیمہ کتاب ہے کتاب کے مقابلے میں رواج چلنے والا ہے کیا یہ شوشے ہیں اور زخرف القول ہے چکنی چپڑی باتیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں میں کچھ دم نہیں ہے یہ سب مشرقین کے طریقے ہیں مشرقین کے وطیر ہیں سب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کچھ جانوروں کے تعلق سے کہا کہ ہم نے یہودیوں کے اوپر یہ حرام قرار دے دیا تھا لیکن ہمارے لیے وہ چیزیں حلال ہیں مطلب ان کے لیے چربی حرام تھی یہودیوں کے لیے یعنی جو جانور حلال تھے ان کی چربی ان کے اوپر حرام قرار دے دی گئی تھی ان کی کی شرارتوں وجہ سے اب جیسے بکرا ان کے لیے حلال تھا لیکن بکرے کی جو چربی تھی وہ حرام تھی ہم تو دونوں کھا سکتے نا چربی بھی استعمال کر سکتے گوشت بھی کھا سکتے لیکن ان کے لیے چربی حرام تھی صرف گوشت کھا سکتے ہو چربی نہیں ان کی شرارتوں کی وجہ سے اور جانوروں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے اوپر کچھ جانور حرام قرار دے دیے گئے تھے کچھ پرندے حرام قرار دے دیے گئے تھے ہمارے ہاں شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چنگل کش اور سم بند جانوروں میں جو چوپائے ہیں چار پیروں سے چلتے ہیں ان میں سم بند یہ حرام ہے گھوڑے کو چھوڑ کر کے گھوڑے کو چھوڑ کر کے جتنے سم بند ہے کھر جن کا ہٹا نہ ہو وہ چوپائے چار پیر والے حرام ہے جن کا کھر پھٹا ہوا نہ ہو ملا ہوا ہو گھوڑے کو چھوڑ کر کے اس لیے کہ وہ سم بند ہوتا پھر بھی حلال ہے اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں جن کا کھر پھٹا ہوا نہ وہ حرام ہے اور جانوروں میں چنگل کش چوپاوں میں سم بند اور جان پرندوں میں چنگل کش جو چنگل سے پکڑ کر شکار کرتے ہیں وہ حرام پرندوں میں چنگل کش اور چار پیر والے جو جانور ہیں ان میں سم بند یہ یاد رکھا جائے اور ایک طریقے کا جانور اور حرام ہے جسے جلالہ کہا گیا ہے حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کے کھانے سے منع کیا ہے جلالہ کسے کہتے ہیں کہ خوراک اس کی تو کچھ ہو لیکن وہ گندگی کھانے کا عادی ہو جائے مثلا کوئی جانور ایسا ہے جس کی غذا تو ہے پاک چیزیں مثلا دانا دن کا کھاتا ہے کوا ہے وہ دانا کھاتا ہے روٹی کھاتا ہے اور پاک چیزیں کھاتا ہے لیکن چونکہ زیادہ تر وہ گندگی کھاتا ہے اس کی اکثر خوراک گندگی ہے لہذا وہ جلالہ کے حکم میں ہے اس کا کھانا حرام ہے کہیں میں نے پڑھا ہے یہ الزام دیا گیا کہ اہل حدیثوں کے ہاں کوا حلال ہے کس نے کہا کوا حلال ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے کوا کس طرح حلال ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاسق کہا ہے کوا فاسق ہوتا ہے اور فاسق حلال کیسے ہو سکتا ہے حرام ہے ہمارے یہاں کوا حرام ہے یہ کوا لیکن وہ جو لال پروں والا ہوتا ہے جو گنے وغیرہ کے کھیتوں میں رہتا ہے اس کے بارے میں باپ علماء نے فتوا دیا ہے کہ وہ حلال ہے یہ کوا جو جلالہ کے حکم میں یہ حرام تو اصول سمجھ میں آیا کہ پرندوں میں چنگل کش حرام اور چوپایوں میں سم بند گھوڑے کو چھوڑ کر کے حرام اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی ایک بڑی عجیب و غریب صفت بتائی ہے ذرا میری طرف متوجہ ہو جائے آپ لوگ بالکل ذہن کو میری طرف ایک دم مبزول کر لیں دیکھو قرآن حکیم کی ایک صفت ہے کیا علیہ تمام کتابوں کی نگراں ہے دنیا میں جتنی بھی کتابیں آئی ہیں پیغمبروں کے اوپر اتری ہیں قرآن حکیم کہتا ہے میں ان تمام کتابوں کی تعلیمات کا نگراں ہوں کتنی عظمت ہے قرآن حکیم کی قرآن حکیم کی عظمت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہہ دینا کہ یہ تمام کتابوں کی محمل ہے محمل کا مطلب نگراں زبور میں جو کچھ ہے اس کا خلاصہ قرآن میں موجود تورات میں جو کچھ ہے قرآن میں اس کا خلاصہ موجود انجیل میں جو کچھ ہے خلاصہ موجود تورات میں جو کچھ ہے اس کا خلاصہ موجود دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں آئی ہیں نبیوں کے اوپر اتری ہیں تمام کی تعلیمات کا نگرہ ہے قرآن حکیم اسی وجہ سے اس کی صفت ہے محمین نگرہ ہے یہ اور جانتے ہیں انبیاء بنی اسرائیل میں سب سے معزز نبی کون گزرا ہے حضرت موسا اور بڑی معزز کتاب ہے ان ان کی تورا یہ احکام احکام اشرا پر مشتمل تھی ٹین میں دس اور قرآن حکیم نے دسوں احکامات کو ایک ہی رکو کے اندر بیان کر دیا جو پوری کتاب میں ہے قرآن حکیم نے اسی آٹھویں پارے کے اندر جس کو ابھی میں نے پڑھا ہے دسوں احکام کو اجمالی طور پر بیان کر دیا ہے دسوں احکام سنو کون کون سے ہیں قرآن حکیم نے پورے خلاصے کو لے لیا ہے جس کی تفصیل تو آپ کے اندر موجود تھی اس کے خلاصے کو لے لیا ہے کہ وہ ٹین کمانڈمنٹس کیا تھے احکام اشرا کیا تھے دس احکام کیا تھے ایک تو یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے ایک دوسرے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے دو